چنانچہ جی ہم نے ان کو یعنی حود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ذریعے نجات دی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو چھٹلایا تھا اور مومن نہیں ہوئے تھے